پھر تو لوگو وہی ہے اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے